الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس اس آیت پر کل گفتگو ہو چکی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم لما تؤذوننی کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو ٹھیک آدھا یودی واؤ حالیہ وقت تعلمون حالانکہ تحقیق تم جان چکے کیا جان چکے تعلمون کا نفول بھی ہی کیا ہے انی رسول اللہ علیکم کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں یہ جو انا اور انا ہے نا تالمون ان رسول اللہ علیکم اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں اصلا انا اور اس کا ماں باپ جو ہے وہ مصدر معول بن سکے وہاں انا آتا ہے اور جہاں نہیں بن سکے وہاں انا آتا ہے یعنی اصل قاعدہ یہ ہے یعنی جہاں مزدر اب یہاں اصل میں تالمونہ کا مفول بھی ہی چاہیے نا تو انا اور ماں باپ سب مصدر معول ہے یہ جو پورا جملہ اسمیہ ہے یہ مزدور مول ہے تو جہاں مزدر مول بننا ہو وہاں انا آتا ہے اور جہاں مزدر مول نہ بننا ہو جملے کا شروع ہو جو بھی ہو یا قول وہاں انا آتا ہے بات تو تعلمون وقت تعلمون رسالتی الیکم انی رسول اللہ علیہ کا مطلب کیا ہے وہ تعلمون رسالتی الیکم فلما زاغو پس جب وہ ٹیڑے ہو گئے زاغ یزیغو زیغن اور ازاغ یوزیغو آگے آ رہا ہے وہ باب سے ہے متعدی ہے فلما زاغو جب ان میں کجی آ گئی ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا کیا مطلب ہے سایت کا علماء نے کہا زاغو بی براد ازاغ اللہ قلوبہم ایسر لہم سبیل الزیغ ٹھیک ہے اس طرح اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اپنے ارادے سے تو اللہ نے ٹیڑھے ہونے کی راہ ان کے لیے آسان کر دی یہ عمومی تفسیر ہے جو اس کی کی جاتی ہے جیسے فرمانا والذین اہتدوا زادہم ہدن و آتاہم تقواہم تو من یسلوک سبیل الہدا یسر اللہ له سبیل الہدا و یسلک سبیل الضلال یسر اللہ له سبیل الضلال والزیغ ٹھیک ہے یہ مراد ہے فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ٹھیک ہے اب یہ قلا کا مقول ہے نا انی رسول اللہ علیکم اور رسول کا حال کیا ہے لفظ رسول کا مصدقن ای یعنی تصدیق کرتا ہوا کس کی لما بینا یدیا ای ائی لما ہوا امامی لما ہوا بینا یدیا من منت ای ائی منت من بیانیہ ہے کس کا بیان ہے مصدق لما جو اس میں موصول ہے اس کا بیان ہے وہ ما کیا ہے منت التورات یعنی یعنی تورات تو من بیانیہ ہے وہ مبشرن اور یہ حال ہے اس کا ارتف کس پر ہے مصدقن پر وہ مبشرن اور خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں بے رسول ایک ایسے رسول کی یہ متعلق ہے اس رسول کی صفت کیا ہے کیونکہ نکر آئے تو آگے جملہ صفت ہے من بعدی جو میرے بعد آئے گا اور اس کی صفت ثانیہ کیا اسمہ احمد اسمہ احمد علیہ اللہۃ والسلام فلما جا اہم علماء نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام تبشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہٰذا یہ کام انہوں نے کثرت سے کیا ہے لہذا اگر کوئی انجیل برنا باز پڑھتا ہے اور اس میں ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ اس کو رسول اللہ کی بشارت ملتی ہے تو وہ اس سے یہ دلیل نکالتا ہے کہ یقیناً یہ فیبریکیٹڈ ہے مثلا گھڑی ہوئی ہے تو یہ دلیل نکالا اتنی کوئی درست نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں دو کام کرتے ہوئے آئے ہیں وہ ایک تورات کی تصدیق کرنی ہے اور یعنی گویا دین میں جو تم نے تحریفات پیدا کر دی ہیں ان کو دور کرنا ہے دین کو نکھارنا ہے یہ میرا تجدیدی عمل ہے اور کچھ تشریح عمل بھی ہے وہ احلّہ کم بد الدی حرم علیکم اور دوسرا بنیادی کام میرا کیا ہے وہ مبشرم کے رسول یا عتیم امبادس مح احمد تو ابھی بھی تورات میں پائی جاتی ہیں جو ایکسپرٹ تورات میں نہیں سوری انجیل میں اور جو انجیل برناباس اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں جو ہے وہ تو آپ کو بہت کثرت سے اور برناباس تو ہماری میں سے تھے اور اگر آپ نے تحقیق پڑھنی ہے کہ انجیل برناباس جو ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس آیت کے ذیل میں تفصیل سے اس انجیل برنباس کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ کیا کہاں سے برامد ہوئی کیسے ہوئی اس پر اعتراضات کے جب آپ بات کیا ہے وہ اعتراض یعنی مسلمانوں نے کہنے مسلمانوں نے لکھی ہے کہیں سے بنا کے تو وہ نکلی بہرحال سولہویں صدی میں پوپ کی لائبریری سے یعنی وہ مسلمانوں نے وہاں کی طرح پہنچ کے رکھ دی وہاں سے نکل آئی اور برنباس جو ہے وہ ان سب جنہوں نے گوسپلز لکھی ہیں ان میں سے کوئی ہواری نہیں ہے نا جو فور گوسپلز ہیں برنباس تو ہواری ہے یعنی وہ اصل میں مقدم ہونے چاہیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت کی ایک تاریخ ہے اور اس میں کس طریقے پر یہ ہوا شروع میں یونیٹیرینز ہی تھے اور یہ آپ نے زیادہ غور سے سننی ہو تو ڈاکٹر عمر عبداللہ جو میں نے نام لیا تھا وہ اس پر بہت تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں کہ واقعی کس طرح ہوا ہے یہ کام ہیں برنبا برنبا برنبا کہتے ہیں اس کو ہم باس کہتے ہیں باسین نہیں آتا برنبا گوسپل آف برنبا تو انگریزی میں ہے ویسے اور بڑی اچھی انگریزی میں ہے اور اردو ترجمہ بھی ہے عربی ترجمہ بھی ہر قسم کے ترجمے موجود ہیں اس میں بہت سی چیزیں بالکل کامن ہیں وہ پہاڑی کا بعض آپ کو ملے گا حضرت عیسیٰ کی وہ جو تمثیلات ہیں اور ان کی اور کہانیاں بہ گوسپل سے مراد وہ انجیل نہیں ہے حضرت عیسیٰ پہ نادل ہونے والی انجیل کا تو کوئی خبر نہیں وہ تو ایک سیرت کا بیان ہے کوئی تھرڈ پرسن بایوگرافی کسی کی لکھ رہا ہے کلام اللہ میں ایسا آپ کو ملے گا قرآن مجید میں رسول اللہ وہاں گئے وہاں جا کے انہوں نے یہ کہا اور جیسے کوئی تھرڈ پرسن لکھ رہا ہو اس طرح کے تو اسلوب بھی نہیں جی- ہے تو انجی ہیں جیسے احادیث میں یا سیرت کی کتابوں میں احادیث سے بھی زیادہ سیرت جیسے تو یہ جو جتنی بھی انجیلیں آپ کو ملتی ہیں تو سیرت کی کتابیں ہیں بنیادی طور پہ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ پہ نادل ہوئی جو کلام اللہ ہے وہ کہاں ہے وہ تو وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ ہے اسی کے اندر ہی ہے بس none of them is gospel gospel is in them یوں بتاتے ہیں <laughs> جی، کوئی گوسپل نہیں ہے بس اس کے اندر ہے کہیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہے تو بہرحال اس انجیل برنا باس میں تو بہت ہی واضح طور پہ پیشن گوئیاں موجود ہیں نام لے کر یعنی کہ محمد احمد یہ نام بھی جو ہے وہ مجھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام کی تعین کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مبشرم کے رسول یاتی امبادی اسمہ احمد اسمہ احمد تو اس طریقے پر اس میں بڑی کام کی بات ہے اس میں جو ہے نا جو بریلوی حضرات کے ہاں نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک پر انگوٹھا چما جاتا ہے اس کی بھی اس کے اندر دلیل ہے انجیل برنواز کے اندر ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ سیدنا اچھا وہ جو روایت ایک نقل کی جاتی ہے جو ثابت نہیں ہے کہ حضرت عالم علیہ السلام نے اچھا اچھا عرش کی طرف دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ اور پھر جب انہوں نے نیچے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب انہوں نے نیچے دیکھا تو ان کے ایک انگوٹھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد اور دوسرے انگوٹھے پہ لکھا تھا محمد اور یہ انجیل برنباس کے اندر ہے یہ انجیل برنباس کے اندر یہ روایت موجود ہے تو جب انہوں نے اس طرح دیکھا تو انہوں نے اس کو چوما اور اپنی آنکھ پہ لگایا <laughs> یہ انجیل برنبا باقی عجیب بات ہے مسلمان نے نہیں گھڑی ویسے وہ یہ بات ذہن میں رکھی اس پر دلیل کوئی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہ گھڑی ہو کسی نے بہرحال یہ تو ایک ایسی بات ہے لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا مودودی علیہ الرحمٰ نے اس جگہ پر تفصیل سے گفتگو کیا آپ لوگ جا کے وہاں پڑھ لیں تاکہ ضلع برنبا کا تعارف مل جائے کہ وہ کیا چیز ہے تفہیم القرآن تفہیم القرآن میں صورت الصف کی اس آیت کے تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ٹھیک کس کا ہاں یہ رہ گیا واقعی ہاں بالکل صحیح انہوں نے سوال کیا دیکھیں یہ جو رائے عموماً رائے یہاں جمہور مفسرین کی ہے لیما تو تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو کہ یہ وہی اذیت ہے جو حضرت اللہ تعالیٰ نے سور احزاب میں ذکر کی ہے یا یو حدینہ آمنء اللہ تکون کل آدو موسا فبر اللہ مما قالو وہ اذیت صحیح حدیث میں آئی ہے کہ کانو یقولون علی سعید نموسہ نہو آدر ایک بیماری ہے ٹھیک ہے کہ ان کے اندر یہ جسمانی عیب ہے ٹھیک ہے آدر آدر اسم ہے یعنی جس کے اندر وہ عیب ہو تو کیوں وہ انہوں نے کہا انہوں حدیث میں آتا ہے ان بَنِي بنی اسرائیل کا انو یب تسلون اور ٹھیک ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے نبی ہے تو وہ اس کسٹم میں ان کے ساتھ شریک تو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس قبیح کسٹم میں تو وہ یہ نہیں کرتے تھے تو انہوں نے ان پر تہمت لگائی کہ یہ آدر ہے ٹھیک ہے اس تہمت کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنا کر دور کیا ٹھیک ہے سبب بنا کر دور کیا جس کا حدیث صحیح حدیث میں ذکر ہے جو پتھر تھا وہ چل پڑا اور وہ غسل فرما رہے تھے شاید آپ نے پڑھی ہو حدیث تو پھر وہاں وہ بیان کرتے فبر اللہ مما قالو یعنی اظہر اللہ برا من ذاک العیب المنصوب الیہ الذي اتهموه زورا وبهتانا ٹھیک ہے تو وہ پھر اکثر مفسرین نے یہاں بھی جب دیکھا کہ تو زوننی کا ذکر آ رہا ہے اور سورہ احزاب میں بھی آیا کیا کہ لا کہا ہو تو انہوں نے اس آیت کو اسی پر محمول کیا لیکن جیسے مولانا حمید الدین فرائی علیہ الرحمہ اور بعض قدیم مفسرین نے بھی یہ رائے نقل کی ہے کہ یہاں نظم قرآنی کیا بتا رہا ہے نظم قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے ذکر کس بات کا ہو رہا ہے قتال کا ان اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ فی صبیلی تو حضرت موسیٰ السلام کو اذیت دی گئی اس مسئلے میں جب انہوں نے کہا کہ رب انت و ربو کا فقوۃ ان قاعدون تو یہ بھی ایک اذیت ہی ہے نا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے قتال کرے ہم تو یہاں بیٹھے تو شاید یہاں اس اذیت کا ذکر ہے ٹھیک ہے قوم ہی یا قوم علیمت ہی وقت علم رسول اللہ الیکم فلما اللہ قلوبہم اور جو دوسری رائے اس کی بھی یہاں پوری طرح گنجائش موجود ہے اس لیے کہ آپ آیت کا انداز دیکھیں تو گویا تمہارا یہ جاننا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ منافی ہے اس بات کے کہ تم میرے اندر کوئی عیب نکالو سمجھا رہی ہے کہ نہیں کیونکہ الرسول رسول الا کا کاملا خلقا و جسما و روحا ٹھیک ہے تو یہ بھی کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہاں کہیں نا وقت تعلمون انی رسول اللہ علیہ یہ گویا علت کا بیان ہے یعنی کئی فتون وقت تعلمون تو وہاں تو اصلا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نا تو آپ جا کے کوئی معاوضہ دکھا دیں کرامت کریں اور ان کو شکست دے دیں کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں وہاں تو اصل میں رسالت پر اعتماد کر کے وہ بات کی جا رہی ہے اور جب ایب اور کسی کوئی اتحام لگایا جائے گا تو وہ رسالت کے منافی ہے اللہ دونوں آرا کی دونوں رائے آرا کی گنجائشیں موجود ہیں ٹھیک تو یہ اہم بات تھی ادھر تو فرمایا برسول من بعد مح اس لیے آپ دیکھیں مکتوبا فی التورات والانجیل تو یہ اللہ میں یہ سچا کلام ہے یہ ایسے ہی ہے خبر واضح طور پہ موجود تھی اور وہ جانتے تھے کون علماء یہود یہ کما یارفونا اب فلما آ اور عیسائی بھی جانتے تھے وہ کیسے پتہ چلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ حضرت سلمان فارسی ہے سب خبر دے رہے ہیں اور ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں وہ صدقہ قبول نہیں کرتے وہ حدیہ قبول کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی کی پوری حدیث اسے کو کس نے علامتیں بتائی ہیں وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے اور ان کے پیچھے خاتم اور نبوا ہے کندھے کے درمیان یہ سب علامات حضرت سلمان فارسی کو معلوم تھی یہاں تک کہ جب روم فتح ہوا تو حضرت عمر کے زمانے میں تو وہاں ایک گرجے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر یہ ثابت ہے اور سیدنا ابو بکر اور عمر کی تصویر موجود تھی اتنی صحیح یہ بات ثابت ہے اتنی واضح ان کے ہاں ڈسکرپشن تھیں ان دونوں کے بارے میں کہ انہوں نے تصویریں بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ ایسے ہوں سمجھا رہی ہے کہ اتنا زیادہ جانتے تھے اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں شیخین کو بھی اس لیے آپ دیکھیں حضرت عمر کا وہ واقعہ آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ فلسطین جب وہ تشریف لے گئے فتح جب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہے کہ جس نے فتح کرنے میں تو نظر نہیں آ رہا اسی کو ہم چابیاں پکڑا سکتے ہیں سمجھا رہی ہے اسی لیے تو حضرت عمر کو اتنا لمبا سفر کرنا پڑا تھا کہ چلو اگر میرے اس سفر کی وجہ سے یہ محاصرے یعنی لڑائی جھگڑے کے بغیر سلمن فتح ہو جائے کیونکہ وہ قلعہ بند ہو گیا تھا نا تو حضرت عمر جب تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو جو بین ہی ان کے ہاں وسط موجود تھا اس پر وہ پورے اترے اور اس وسط میں یہ بھی تھا کہ جب وہ پہنچیں گے تو وہ اپنے غلام کو لے کر جو ہے وہ آ رہے ہوں گے وہ اسی لیے نا باری بنتی تھی حضرت غلام کی اور غلام انسسٹ کر رہا تھا کہ آپ سوار ہو جائیں پر انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا تو وہ وسط بھی موجود تھا ان کے یہاں کہ ایسے وہ شخص آئے گا وہ فتح کرے گا تو وہ آ گیا اور انہوں نے فتح کر لیا ان کو چابیاں پکڑا دی انہوں نے بغیر قتال کے خون و خون خرابے کے وہ فتح ہو گیا تو سب جانتے تھے وہ حضرت عمر کو بھی جانتے تھے کہ یہ حضرت عمر ہے بہرحال تو یہ ہے بات وہ مبشرم بھی رسولی احمد احمد فلم آپ نے فرمایا نا انا محمد و انا احمد و انا ماہی و ان الحاشر و ان العاقب تو ومن اظلم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبین اب فلما جاءهم من میں نا دونوں آرام موجود ہیں اور دونوں کی گنجائش ہے فلما جاء من جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جاء عیسیٰ بالبينات دونوں کی گنجائش یعنی جب آ گئے عیسیٰ یا آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ هذا سحر مبين دوسری قرآت ہے هذا ساحر مبين ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الكذب کون بڑھ کر ظالم ہے من اظلم ٹھیک ہے یہ پورا جملہ اس میں ہے من اظلم مبتدا خبر من اظلم اظلم کے بعد چونکہ سپرلیٹو ڈگری ہے فلو تفضیل ہے اس کا متعلق آ رہا ہے ممن افترا علی اللہ الكذب اس سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر گھڑے اللہ پر جھوٹ افطرا اللہ الکذب گھڑے اللہ پر جھوٹ واہ ہوا یہ واؤ حالیہ ہے یہ واؤ حالیہ کے بتا رہا ہے کہ اس قید کے ساتھ اگر جھوٹ باندھا جائے گا تو وہ کئی گنا اس کی شناخت بڑھ جائے گی کیسے وہ ہوا الاسلام یعنی جو وہ نہیں ہدایت تک پہنچ سکا اور وہ اپنے خیال میں کچھ خدا کے بارے میں تصورات بنائے چلے جا رہا ہے وہ پھر بھی کسی درجے میں معذور ہو سکتا ہے لیکن جس کے پاس وہی پہنچے اور وہ وہی کو چھوڑ کے اپنے تصورات بنا لے فرمائے ومن اور ممن افطرا اللہ القدب ودا الاسلام فی حال کون ہی مدعون الاسلام سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ ہے واللہ لا يهد القوم الظالمين تو یہ ظالم ہے یہ ظالم ہے یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دیکھیں دوسری جگہ یریدون ان يطفئوا ہے زبیر سورۃ توبہ میں ہاں یریدون ان يطفئوا نور الله بافواههم یہاں یریدون لیطفئوا تو جہاں یریدون این یطفئو ہے تو وہ ان مزدریہ ہے مزدر مول ارادے کا مفعول بھی وہ خود ہے سمجھا رہی ہے یریدون اطفاء نور اللہ سبحانہ و بی بھی یہاں دو آ رہا ہے ایک رائے یہ کہ یہ جو لام علت ہے یہ بھی ان مصدریہ ہی کے معنی میں ہے یعنی یہ بھی مصدر اگرچہ لام مزدریہ نہیں ہوتا یہ ذہن میں ہوتا ان ہی ہے تو انہوں نے کہا اس کے بعد ان کیا ہے معذوف ہے وہ مزدر ہے ٹھیک ہے اور یہ لام اصلاً زائدہ ہے یہ نہیں ہے کہ یریدون یوریدون نہیں یریدون ان یوریدون کے معنی میں یہ ایک رائے دوسری رائے زیادہ قوی ہے اس لیے کہ اس میں چیزیں اپنی جگہوں پر باقی رہیں گی وہ کہیں گے لام لام تعلیل ہے تو یریدونہ کا مفول بھی کیا ہے وہ محضوف ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی جو وہ ارادہ کر رہے ہیں وہ ارادہ کیا کر رہے ہیں بہت سے یریدون قتل رسول اللہ کسی نے کہا سمجھا رہی یریدون قتل رسول اللہ لماذا یریدون قتل رسول اللہ لکی یطفئوا نور اللہ تاکہ اللہ کے نور کو یا یہ ہر وقت سازشیں کر رہے ہیں او یریدون الافتراء علی اللہ الكذب جیسے پیچھے آ گیا لی یطفئوا نور اللہ بات بات ہے کہ نہیں تو فرق کیا ہو گیا یریدون ان یطفئوا نور اللہ میں یریدون کا مراد جو ہے ارادے کی مراد وہ ہے یہاں ارادے کی مراد محذوف ہے اور علت کا بیان علت ہوئی نا یہ لام لام تعلیل کہلاتا ہے نا اس کے بعد یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ان لگا بھی سکتے ہیں محسوس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ واحد جگہ ہے جہاں ان آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا بلکہ پانچ جگہوں پہ ان واجب ہوتا ہے معذوف حتیٰ واؤ معیت کا اور سببیہ اور او جو الہ یا اللہ کے معنی میں ہو اور لام جہود یہ پانچ جگہ ہیں لام جہود کا پتہ تھا جیسے میں کانا یا کونو کی نفی کریں اور اس کے بعد لام آ جائے تو وہ لام جہود ہوتا ہے ماں کان اللہ علی ایمانکم یہاں ان محضوف رہے گا لازم ان ما کان اللہ لیذر المؤمنین انتم علیہ اس طرح اس کو لام جہود کہتے ہیں لام جہود کیوں کہتے ہیں اس کو انکار کا مفہوم ہوتا ہے ما ما کان اللہ لیذر ای ان ماں کائی ماں کام علئی ٹھیک ہے بہرحال تو یہاں کیا ہے یور بات واضح ہو گئی نا اور بڑی انسائٹ ہے ان کو سنا کریں ڈاکٹر عمر عبداللہ ایک صاحب ہیں امریکہ کے شکاگو کے ویسے امریکہ کے نہیں تھے وہ جی ہاں نائنٹین سیونٹی میں مسلمان ہوئے اب ان کو ماشاء اللہ مسلمان اسلام میں بھی پچاس سال گزر چکے ہیں اصل میں گریک ہیں اصل میں وہاں کے اور شروع میں ہجرت کی تھی پھر وہ امریکہ چھوڑ گئے بڑے عرصے تو تنہائی میں رہے عزلت میں تصوف کے سلسلے انہوں نے پورے کیے اور یہ اور سارا کچھ اور پھر سلوک کیا بٹ بہت بہت صوفی آدمی ہیں اور بڑے زبردست ان کے لیکچرز ہیں اور کسی نے ان پر الزام لگایا تھا کہ وہ پیرینیل فلاسفی لیکن میں نے جہاں تک ان کو سنا ہے مجھے ایسی بات نہیں ملی بلکہ ہمیشہ وہ عیسائیت پر شدید درجے کی کہ کس طرح ان کے اندر تحریف پیدا ہوئی اور کیا اور کیا کس طرح ہو گیا بہت تنقید فرماتے ہیں تو وہ بالکل ایسے محسوس نہیں ہوتے کہ ان پر اس طرح کے کوئی بات کی جائے باقی کچھ باتیں آگے پیچھے تھوڑی سی ہو جاتی ہیں وہ جو ہے وہ اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کا موقف اخذ کیا جائے ہاں یہ اصلاً انہوں نے اس طرح کی کوئی ٹریڈیشنل جو بیٹھ کے تعلیم حاصل نہیں کی بعد میں گئے ہیں تصوف لیکن انہوں نے اصلاً جو ہے وہ عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں شکاگو یونیورسٹی سے اسلام لانے کے بعد میں داخلہ کے پی ایچ ڈی کی ہے لیکن وہ اسی طرح ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کے کی ہے بعد میں لیکن یقیناً اس اساتذہ سے اور ان کے صوفی شیوخ بھی ہیں پڑھا ہوگا لیکن بہرحال کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے کافی عرصے اور تو بہت روحانی آدمی محسوس ہوتا ہے ان کی ہے تاثیر ڈاکٹر عمر فاروق عبداللہ ان کا نام ہے سنیے گا ان کو عمر فاروق عبداللہ فرام شکاگو ہیں سفید ہے ہاں۔ اب اس وقت ان کی عمر ہے ان کی نائنٹین فورٹی ایٹ کی پیدائش ہے غالباً تو تہتر سال ان کی عمر ہوگی تھی آپ دیکھیں ستر میں آئے ہیں تو بائیس سال کی عمر میں وہ ایمان لائے اور اس کا بھی اپنا ایکسپیرینس وہ بیان کرتے ہیں کس طرح لائے تو یہ بڑے لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں نا کس طرح کہاں پیدا ہو کے اور یہ اس طرح حالات میں وہ مسلمان ہوئے اور پھر سب کچھ قربان کیا اور امریکہ چھوڑا کئی سال ڈیکیڈز شاید پندرہ بیس سال انہوں نے امریکہ چھوڑے رکھا اور ادھر ادھر اور یہ تو بڑی قربانیاں ہیں ان لوگوں کی تو کبھی بھی کسی فکر پہ تنقید کا مطلب لوگوں پر تنقید نہیں ہوتا ہے تو بہت بڑے لوگ ہیں صحیح محسوس ہوتا ہے نا کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں ان کی کوئی بات روایت سے ہٹی بھی محسوس ہوتی ہے تو ہم اس پہ ہی کریں گے حمزہ یوسف ہے جیسے وہ بہت بڑے آدمی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے انہوں نے محنت کی ہے پڑھے ہیں امریکہ سے جب وہ نکلے تو جا کے چار سال جو ہے وہ یو اے ای میں گزارے ایک مسجد کے اندر رہتے تھے مؤذن کا مؤذن وہ تو ہے نا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں جب اوپر پہنچ چکا ہے وہ آدمی تو ہم دیکھ رہے تھے ادھر سے کسی نے بڑی زبردست ایک فگر بنا کے بھیجی تھی کہ وہ بندہ چڑھا ہے اوپر تو نیچے کھڑے والے جو ہم جیسے بونے وہ کہہ رہے تھے کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے پہنچ گئے اوپر ٹھیک ہے لیکن وہ پہنچا کیسے وہ پہنچا ایسے وہ کہہ یعنی کہ اس جو ہے نا یہ یہ جو سفر ہے نا یہ یہ سارا کانٹوں کا سفر تھا اس کے بعد وہ یہاں کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہم کھڑے ہیں ہم یہاں کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ اٹس ویری ایزی ہے وہ آسان سے پہنچ گیا ہوگا یہاں سے پیچھے کوئی سیڑھی ہے چپکی یہ تو سارا کے سارے کانٹے تھے جس پہ چڑھ کے وہ پہنچا ہے اوپر تو اب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا وہ کانٹے ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے تو اس کو دیکھا ہے جب وہ چھت پہ پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ ہوتی ہے ہمیشہ اس لیے وہ لوگوں نے پھر اس کے بعد وہ چار سال وہاں رہے این این میں این جگہ ہے نا یو اے میں اگر جائیں آپ اس کے بعد وہ چلے گئے کچھ مدینہ مدینہ المنورہ ایک سال وہاں رہے وہاں بھی کچھ موریتانی شیوخ تھے ان کے حلقے میں رہے ان پھر اس کے بعد وہ چلے گئے سہارا ڈیزرٹ آپ جانتے ہیں سہارا ڈیزرٹ ادھر اور پھر وہاں جا کے چار سال وہ جو بڑے بڑے شیوخ تھے وہاں بیٹھے ہوئے سہرا میں ان میں ایک مرابط الحاج بھی تھے چار سال سات آٹھ سال ٹوٹل باہر رہے ہیں وہ اس میں غالباً چار سال پہلے وہاں گزارے ہیں یعنی نو سال غالباً ٹوٹل ہیں جس میں وہ تعلیمی سلسلے میں باہر رہے ملک سے اور سارے ڈیزرٹ آپ جا کے دیکھیں تو وہ امریکہ سے وہاں ہم بھی نہیں جا سکتے چاہے ہم جو ہے وہ سہارا میں ہر پارٹ ہے اس کے وہ سہارا ڈیزرٹ ہے وہ وہاں وہ سارے اسی طرح جھگیوں میں رہتے ہیں وہیں تعلیم ہوتی ہے اور سارا کچھ وہاں مرابط الحاق جو بڑے شیخ تھے فوت ہو گیا کہ پچھلے دنوں ایک سو پتنی اٹھارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں جنہوں نے حج پیدل حج کیے تھے وہ اس طرح کے شیخ تھے وہاں سے موریتانی سے چل کے وہ حج کرنے تو ان کے پاس بیٹھ کے کئی سال تعلیم حاصل کی پھر وہ ہوئے اور پھر وہ ہے ان کی ایک شخصیت ان کی تاثیر ہے لوگوں کو لیکن بہرحال کچھ خیالات آگے پیچھے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے بڑے اور حوالوں سے جو چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ شخصیت بڑی ہے تو اس کی بات ہر بات قبول بھی کرنی ہے بس یہ بیلنس قائم رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت اکثر جیسے کل میں بتا رہا تھا فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم فکر پہ تنقید کا مطلب ہے وہ شخصیت فارغ ہے شخصیت فارغ نہیں ہے وہ شخصیت تو بڑی شخصیت ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور ہو سکتا ہے اس کی یہ بڑی غلطی اللہ کے ہاں چھوٹی ہو اس لیے چھوٹی ہو کہ اس کی حسنات بہت بڑی ہے تو ہم نے تو اس کو یوں دیکھا یہاں کھڑا ہوا اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے ہیں ہم تو ایسے کہیں گے بھائی وہ یہاں پہنچا ہے ایک مراحل اور تعلیم حاصل کر کے اور یہ سارا کچھ تو پیچھے کانٹے نظر نہیں آ رہے <laughs> جن سے گزر کے انسان پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں ہے کہ کئی دفعہ کسی پہ تنقید اس سے اب استفادہ نہیں کرنا اور یہ ایک خاص قسم کی مینٹیلٹی پھیلی ہے پچھلے زمانے میں جس نے کچھ باتوں کی وجہ سے نا جیسے امام غزالی ہیں امام غزالی جیسا آدمی تو تاریخ میں کم ہی کوئی ہوگا کچھ لوگوں نے کہا یہ علوم میں ضعیف اور موضوع احادیث ہیں سمجھ آ رہی ضعیف اور موضوع اس کو نہیں پڑھنا چھٹی ختم کتاب بند کر کے رکھ دی استفادہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ بھی وہی تمثیل ہے بین نہیں وہ ٹھیک ہے وہاں ہوں گی لیکن وہ احیاء العلوم تو بہت بڑی کتاب ہے امام غالی اپنا کلام بھی تو اس میں ہے اور اس میں کیا ہیرے ہیں اور موتی ہیں اور جواہرات ہیں تو اس ضعیف اور موضوع حدیث کی وجہ سے ہم پوری کتاب کو ڈسکارڈ کر دیں گے لیکن یہ لوگوں کو نہیں فرق سمجھ میں آتا نا کیسے کرنا ہے بیلنس کیسے قائم رکھنا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے ان دونوں چیزوں کو فرق کرنا چاہیے یہ لوگ بہت جو خصوصاً مسلمان ہوئے ہیں عیسائیت اور اس سے تو وہ تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ان کے مقابلے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی نہیں جو پیدا اسلامی اس میں ہوا اور وہ ہوتے تو تو لہٰذا ان اپنے آپ کو ان کی جو جوتی کی نوک پہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے بس یوں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئو نور اللہ واللہ متم نور ٹھیک ہے ان کا فیل تھا اللہ اسم جملہ اسمیہ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ اور واللہ سیتم نورہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جملہ اسمیہ اور اسم الفاع سمجھ مبتدا خبر واللہ جملہ اسمیہ کس پہ دلالت کرتا ہے ثبات پہ اور دوام پر اور استمرار پہ واللہ متم نورہ اللہ تو مکمل کر کے رہے گا کر رہا ہے اپنے نور کو یہ جو کر رہا ترجمہ کیا اس لیے کہ اسم الفائل کی ایک خصوصیت حال پر دلالت ہوتی ہے اللہ متم منوری سمجھ آ رہی ہے نا حال پہ دلالت ولو کری حل جواب شرط ما قبل ولو کری حل اللہ هو الذي لماذا رسوله لهذا لهذه ان کام یہ بڑی اہم بات ہے اس سے تفسیر بھی سمجھ میں آئے گی هو الذي رسوله بالهدى ودين الحق كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ مشرقن وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بعض نے کہا کہ جب ہدایت اور دین الگ الگ آ گیا تو شاید ہدایت سے مراد نظری ہدایت ہے دین سے مراد عملی ہدایت اور بعض نے کہا کہ عطف کئی دفعہ ہوتا ہے عطف تفسیر کا کس کا عطف تفسیری کہتے ہیں اس کو کیا مطلب خدا اور وہی دین حق ہے سمجھا رہی وہ ہدایت کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے وہ دین حق ہے تو ہدایت اور دین حق اس اعتبار سے مفسر اور مفسر ہوں گے اس کو کیا کہتے ہیں مفسر اور مفسر یعنی مفسر کون ہے دین الحق مفسر کون ہے جس کی تفسیر کی گئی ہے اطف تفسیری کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تفسیر کی گئی وہ کون ہے الہدا ٹھیک ہے تو الہدا وما هو الہدا وهو دین الحق ٹھیک لیوز میں جو ضمیر مستطر ہے جوازن وہ کہاں لوٹ سکتی ہے لی اللہ و تعالیٰ کی طرف بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ رسول غالب کر دے دین کو یا اللہ ٹھیک ہے بات بات ہے تو اس میں دو تفسیریں نا دونوں تفسیروں کے اعتبار سے ابھی بات کرتے ہیں تو لیو ہیرا ہو اللہ کی طرف جائے گی یا تو ضمیر مستطر یا رسول کی طرف الدین کلی اور یہاں الدین سے مراد لیا گیا علی فلامدیا نی کلیہ ادیانی کل اگر ایک تفسیر مراد ہے دوسری لیں گے تو ادین سے مراد دین حق ہے ٹھیک ہے اور دونوں تفسیریں سلف کی ہیں بس یہ بات ذہن میں رکھے گا جو ابھی میں دونوں تفسیریں ذکر کروں گا دونوں سلف سے ہیں تو ادین سے ایک مراد کیا ہے ادین الحق الدین اور ایک سے مراد ہے ادین الباطل الادیان الباطلہ کلیہ لکی یکون الاسلام غالبا علی الادیان الباطلہ کلیہ ولو کریہ المشرکون دیکھیں اس میں دو تفسیریں ہیں اور دونوں سلف سے ہیں اور ایک تفسیر جو ہے وہ جو عموماً ہم نہیں جانتے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے صحیح صنعت سے ثابت ہے ٹھیک ہے یہ عباظن میں رکھے گا سیدنا عبداللہ ابن عباس سے صحیح صنعت سے اور دونوں تفسیریں ہی برحق ہیں دونوں تفسیریں ہی برحق ہیں اور دونوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پہلی تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ یوز ہرو اظہار غالب کرنا اظہرا یوز ہرو اظہار کسی شے کو کسی پر غالب کر دینا اعلیٰ کے سلے کے ساتھ آتا ہے اظہر اعلیٰ ادوبی جیسے اگر آپ اس کو لازم لے کر آئیں گے تو ہوگا ظہر اعلیٰ ادوبی اپنے دشمن پر کیا ہو گیا فاس ابھی ہم پڑھیں گے فس بہ ظاہرین اے غالبین فس بخو ظاہرین صورت کہاں ختم ہو رہی ہے اچھا تو ہوگا تاکہ غالب کر دے اب یہاں بھی ضمیر جو ہے وہ کسی کی طرف رٹا لیں حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ غالب کرے گا سبب کون بنے گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول غالب کر دے دین کو یا کون غالب کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب کر دے الادیان الدین سے مراد آگے کون ہے اللعیاں الباطلتی کلیہ ولوم کریل مشرق اچھا یہ تفسیر ہو گئی اس تفسیر میں دو آرا ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ دونوں سلف سے ثابت ہیں الغلبۃ بالحجت والبرحان والغلبۃ بالسیف تو الغلبۃ تو الغلبت ستبقى دائما والغلبۃ صطبہ وغلبۃ والسلطۃ مشروطۃ بصلاح المسلمین والمؤمنین سمجھا شروع سے یہی ہے ایسے ہی ہے ہاں ایسے ہی یعنی المسلمون صالحون مک کنا مکن سبحانہ بس یہ اب صالح ہوں گے تو مکن ملے گا نہیں ہوں گے نہیں ملے گا لیکن دین غالب رہے گا الدین دین اللہ المسلمون قد یکونون مغلوبین الدین لا مغلوبا ابدا دین اللہ علیہ دین کی مغلوبیت کب ہوتی ہے دین کی مغلوبیت ہوتی ہے اگر دین محرف ہو جائے نہ رہے اب وہ دین نہیں ہے یہ امکان یہاں اسلام میں ختم ہو گیا ہو گیا نا ختم اللہ کے فضل سے یعنی دین ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ دین حق تک پہنچنا چاہیں اور آپ کو دین حق کہیں نہ ملے رہی یہ تھا کسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمان درمیان زمانہ تھا بہت سے لوگوں کو دین حق نہیں ملتا تھا اب ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ دین حق اپنی اصل صورت میں اپنے دلائل اور حجتوں کے ساتھ باقی نہ یہ اس کے غلبے کا مطلب ہے الغلبۃ بالحجتی والبرحان اور یہی اس کو برقرار رکھنا دین کو تحریف سے بچانے سے اور اپنی اصلی صورت میں یہی اقامت دین کا مطلب ہے بنیادی مطلب اقامت دین کا کیا ہے یہ کام کرنا اور وہ بنیادی کام علم اس لیے آپ دیکھیں عقیم الدین والا تفرق یعنی اس کا اپوزٹ کیا ہے تفرقہ تفرقہ کیا ہے دین کے اصول میں اختلاف کرنا ہوائے نفس اور بغی کی بنیاد پہ تو عموماً سلب کی تفسیر کے عقیم الدین کا مطلب ہے جو سب کا دین ایک چلا رہا ہے اصول عقائد وہ سب انبیاء کہے گا عقیم الدین ولا اور رقوفی ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ جو بھی کام اس مقصد کے لیے کر اچھا خیر بات واضح ہو گئی یہ پہلی تفسیر کی دو فروعات ہیں یہ کوئی دو رائے نہیں ہیں یہ اسی تفسیر کی دو فرا ہیں وہ ہے یظہر اظہار کہہ رہے ہیں غالب کرنے کے مفہوم میں نہیں ہے وہ کس مفہوم میں ہے مطلع کر دینے خبر دینے پرانی مجید میں یہ استعمال ہے سورہ تحریم ابھی ہم پڑھیں گے وہاں کیا ہے فلما کیا مطلب جب حضرت حفصہ یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک نے وہ بات جو اللہ کے نبی نے کہا تھا آگے نہیں بتانی وہ بتا دی اظہر و اللہ اللہ نے خبر دے دی اپنے نبی کو اللہ ہی مطلب ہے ہے اطلع علی کا استعمال اور قرآن مجید میں بھی اس طرح استعمال ہوا ہے تو فرما رہے ہیں دیکھو وہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نور کو متکمل کرنا ہے اور اللہ نے تو بھیجا ہی اس لیے اپنے رسول کو ہے کہ وہ اپنے رسول کو اپنے پورے دین پر مطلع فرما کے جائے یعنی دین مکمل کر کے جائے لیوزراہ تاکہ وہ رسول کو خبر دیں مطلع فرمائے ان پر وہی نادل فرمائے دینی کلی پورے کے پورے دین کے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ اتمام دین اکمال دین کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں الحقی کلی ہاں بہت میچ کرتا ہے سیاق و سباق سے میچ کرتا ہے اور یہ تفسیر بھی سلف سے ثابت ہے یہ بھی بیان کرنی چاہیے نا اور یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے صحیح صنعت سے ثابت ہے حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس عباس مفسر الامہ ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ بالکل نگلیکٹڈ ہے نہیں بیان کی جاتی خاص حلقوں میں غلط بات ہے یہ بھی علمی خیانت شمار ہوگی اگر یہ تفسیر پتہ کیا چلے گا پتہ یہ چلے گا کہ یہ آیت اس معنی میں نس نہیں ہے <laughs> سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اصول فقہ کے معنی میں نس نس کا مطلب ہے غیر معنی کا احتمال نہ ہونا تو یہ آئے اس آیت میں دلالت اس معنی پر جس پر استدلال ہو رہا ہے قطعی نہیں ہے کیونکہ لو ذہرو میں دوسری بات کا بھی احتمال ہے اور وہ دوسری بات بھی صحابہ ہی سے مر بھی ہے تو لہذا دلالت کیا ہوئی اس آیت کی کیا ہوئی زنی ہوئی دلالت زنی ہو گئی لینل آیا تحتمل وجوہن یوز میں اصل میں اختلاف ہوا نا یوز کے اندر وجوہ ہے نا ایک سے زیادہ وجہ ہے تو بس ایک سے زیادہ وجہ گن ہو گئی تو ایک معنی پر اس کی دلالت ایک وجہ پر دلالت قطعی شمار ہوگی نس شمار نہیں ہوگی محکم شمار نہیں ہوگی بس یہ بات ذہن میں رکھی یہ ایک اہم بات ہے لہٰذا جو اس معنی کا انکار نہیں کیا ابھی واضح ہے نا لیکن جو اس معنی ہی کو اس آیت کا بددول سمجھے گا پھر وہ غلطی پہ <laughs> بس یہ سمجھ سمجھیں جو الذي يظن ان الايه لا تحتمل الا وجها واحدا وهو ذاك الوجه الذي هو ذهب اليه فهو مخطئ لانه مره اخرى جعل الظنيه قطعيه جو اصل بنیادی علت ہے وہ پھر یہاں آ جائے گی تو ہمیں وہ تفسیر بالکل برحق ہے کہ دین حق غالب ہوگا اور دین حق کا غلبہ بھی ہے سمجھ آ ہے کہ نہیں لیکن اس آیت یہ آیت اس معنی پر قطعی دلالت نہیں رکھتی دلالت قطعیہ نہیں رکھتی بڑا فرق پڑ جائے گا نا یعنی وہ وہ کہیں گے کہ اچھا اس آئے سے تو بہت سے مسائل اخذ ہوتے ہیں اس سے تو رسول کی بے سر کا بنیادی مقصد نکالنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ سب مقاصد اس وقت نکلیں گے نا جب بات بالکل ایک ہی وجہ رکھتی ہوگی ٹھیک ہے اور وجہ سے ابھی زبیر نے کہا اور وہ بات یعنی ہلکی نہیں ہے کہ سیاق حضرت عبداللہ عباس والے معنی پر زیادہ دلالت کرتا ہے <laughs> ٹھیک سیاق جو ہے وہ اس معنی پر دلالت زیادہ کر رہا ہے دونوں صورتوں میں اللہ کا سلا ہے فلما الحر اللہ علیہ اس میں بھی اللہ کے سی اس میں کیا ہوتا ہے پہلا مفول جس کو خبر دی جاتی ہے اور اللہ کے سیلے کے ساتھ وہ شاعتی ہے جس پر خبر دی جاتی ہے سمجھا رہی تو وہاں بھی کیا ہے صورت تحریم میں فلم اکبی و اب ہر اللہ علیہ یہاں بھی کیا ہے لیوزر علیہ یعنی الدین تو بالکل سیم سیم اسلوب ہے تو اظہرا کے ساتھ اعلیٰ غلبے کے لیے بھی آتا ہے یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا اور اظہرا کے ساتھ اعلیٰ خبر دینے کے لیے بھی آتا ہے عرفنا یا خضر حیات عرفنا المانا المانا بہت ہے وہ قل عرفت ما ماشاء اللہ آج کل جو سلینگ بولتے ہیں نا عربی وہ عرفت کہتے ہیں عرفت عرف ارف انہوں نے بنا لیا ٹھیک ہے کوئی طرح سمیا جسموں پہ بنا لیں ویسے لغت قیاسی نہیں ہوتی ٹھیک اہل زبان نہیں ہے اب وہ اہل زبان نہیں ہے جیسے انگریزی بولنے والا جو بچہ پیدا ہو جائے اور کہے میں اہل زبان ہوں اور میرا قول حجت ہو جائے گا زبان میں <laughs> تو وہ کہے کہ نہیں تمہارا قول حجت نہیں ہے اہل زبان تم اہل زبان ہو لیکن اہل زبان میں جن کا قول حجت ہوتا ہے وہ گزر گئے ٹھیک ہے یعنی اہل زبان میں میرا قول اردو میں حجت ہے <laughs> میرا تو کوئی قول حجت نہیں ہے میں تو جو مردی کہوں گا تو کہا کہ غلطی ہے تم غلطی کر رہے ہو پھر وہ بھی اہل زبان نہیں ہے نا وہ سارے نہیں کرتے نا یعنی وہ فسا بولتے ہوئے نہیں کر رہا ہے سلینگ بولتے ہوئے کر رہا ہے کہیں کر رہے ہیں کہیں وہ عرف ہے یعنی وہ تو بولیں گے نہیں وہ کہیں گے دریت دریت کا مطلب عرف سے یعنی دریت وہ بھی فسا ہے دریت درا یا دری سے دریت وہ کہیں گے دریت دریت یعنی عرفت اور بھی اس طرح بولتے رہے گے نور اللہ سے مراد یقیناً اس میں اللہ کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہاں مراد دین ہے ٹھیک ہے اور دین کا کوئی معنی نہیں ہے یعنی کس پر دین کا سارا انحصار تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ لہذا رسول دین تو ایک جیسے ہم بول رہے تھے نا ایک مجرب وجود ہے وہ ظاہر کیسے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو وہ قتل کی سازشیں کس کے لیے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ جس سے مراد اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ کی ہدایت جو ہے وہ اس وہ اصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا بتاؤں ہاں یہ تو بڑی اہم بحث ہے یہ ان شاء اللہ سور شرح کے موقع پہ کریں گے ابھی ہم جو وہ عربی میں ہی ہوگی لیکن بس جب ہم پہنچیں گے نا وہ چونکہ تفسیر میں پہنچ ادھر والی تفسیر میں سورہ شرح میں پہنچیں گے تو وہ بات عربی میں ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے الفضل لیکن بہرحال دین کا جو لغوی یعنی اصلی میننگ ہے نا یعنی اوریجنل میننگ جس سے سارا پھوٹتا ہے وہ ہے جزا وہ کیا ہے جزا جزا مالک یوم الدین دانا یدینو ای جزا یزی دن کما دانو مشہور ای جزیناہم کما فعلو بنا دن نا کما دانو اس سے معنی پھوٹتے ہیں لیکن دین کا ایک اصطلاحی معنی بھی ہے سمجھا رہی ہے وہ جو علم کلام والے بتاتے ہیں وہ دین کا اصطلاح ہی مانا ہے بہرحال تو فرمایا کہ اب یہ بات واضح ہو کہ ولدی ارسل رسول بالہدا و دین الحقی یہاں ہے انہوں نے ہیرا یہ ہو سکتا ہے سور توبہ میں ذکر کر چکا انہوں نے یہاں بھی انہوں نے نہیں کیا سورت توبہ میں کیا ہوا ہے جہاں پہلی دفعہ آیا تھا یہ سورت توبہ ہے ہاں وہیں یہاں انہوں نے کیا یہ لیو ہیرا ایک منٹ دیکھا نا نہیں دیکھیے یہ جو غلبہ بل اس کا بھی ذکر کیا ایک دونوں نے کہا کہ اس سے مراد والا دین کلی لفظ یسلح للعموم و ان یقون المانا او او لا يبقى موضع فيه دين غير الاسلام سمجھا رہی وہ کہتے ہیں وہذا لا يكون الا عند نزول عيسى ابن مريم دنیا میں صرف دین اسلام رہ جائے هذا لا يكون الا عند نزول عيسى ابن مريم قالهم ويحتمل یہ دوسرا معنی دیکھیں کہہ رہے کوئی دین ایسا نہیں رہے گا سوائے اسلام کے جو اسلام سے زیادہ ظاہر ہو یہاں ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے حجت اور برہان کے ذریعے یعنی اور دین بھی رہیں گے لیکن اپنے دلائل کے اعتبار سے اور براہین کے اعتبار سے جو اظہر دین ہوگا وہ کون سا ہے وہ یہ والا ہے کہہ رہے ہو ہادہ قد کا نا وہ یہ ہو بھی چکا اس میں دین اسلام سے زیادہ تو اظہر کوئی دین ہے نہیں اپنے دلائل تو یہ تو ہو چکا ہے غلبہ وہ غلبہ جو غلبہ بس سعید کلیتن علی الادیانی کلیہ ہوگا وہ کہتے ہیں لا یکونو الا بی الا بی نزول عیسی بن مریم علیہ الصلاة والسلام ہاں یہ تو صحیح حدیث ہے کون سوال نہیں وہ بہت ساتھ ساتھ دونوں باتیں کرتے تھے کہ شیعوں کے ہاں سے بھی تصور آیا ہوا ہے لیکن وہ تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں جو ہاں اہل سنت کے ہاں جو ایک سیویئر کا تصور ہے نا کہ وہ آ کے بچا وہ شیعہ شیعت ہی ہے ہمیں بس بتایا کہ ایک بادشاہ ہوگا اور دین کا غلبہ اصلاً ان کے ہاتھ پہ نہیں ہے پوری دنیا پہ اس لیے یہ نہیں کہا انہوں نے یکون و الافی اللہ فی زمانی ای سب نہیں ماری وہ احادیث تو بخاری مسلم سب میں ہے حضرت امام مہدی کے نام والی احادیث بخاری مسلم میں نہیں ہے باقی ساحستہ میں ابن خلدون علیہ الرحمن نے ان کو ضعیف کا ثابت نہیں ہے لیکن جو محدثین ہیں وہ اس کو ثابت کرتے ہیں محدثین کی بات کر رہا ہوں ابن خلدون علیہ الرحمٰ محدث نہیں تھے جہاں تک حضرت عیسیٰ کی احادیث ہے وہ تو بالکل ثابت متواتر اور صحیح ہے اس میں کیا ہے کہ لن يقبل الا الاسلام و یدزیاتا ابھی تو ہے نا جزیہ لے کے اور کوئی دین قبول ہو سکتا ہے اور یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یدزیاتا ٹھیک ہے ولا یقبل اور پھر آپ نے فرمایا اس میں کہ ایک روایت میں کہ ہاں پھر ان شئتم یکون الدین اقرؤوا ان شئتم یہ پڑھ لو بے شک یقون اس وقت ہوگا تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کے آنے سے یہودی اور عیسائیت ختم ہو جائے گی سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور وہ کسی سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہیں کریں گے تو وہ تو ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہضا مان آتقی ٹھیک ہے اگرچہ اس کا انکار کفر نہیں ہے بس یہ ذہن میں رکھیے اس کا انکار کفر نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات متواتر بھی ہیں لیکن نزول کے بعد کی تفصیلات سب متواتر نہیں ہیں یہ بات فرق ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے تو اذا انکر احد مثلا فنقول انت مبتدع مبتدع ٹھیک ہے تو حضرت مہدی کی روایت سنیے حضرت مہدی کی روایات ثابت ہوں نہ ثابت ہوں ویسے ثابت ہے نہ ثابت ہوں تب بھی اس مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے بات واضح کہ ہے نہیں یہ بات ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حضرت مہدی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے مسئلہ اس غلبہ اسلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیپینڈنٹ سے مراد یعنی وہ ان کے آنے پر ہوگا انشاءاللہ ہاں یعنی الدین کلی سے مراد اگر الدین سے مراد جیسے گاندھی صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں الف لام جو ہے وہ للاحد الزینی الدین سے مراد دین شرک ہے جو اس وقت ہے ٹھیک ہے تو پھر الدینی کلی سے مراد یہ آیت صرف ان کے خیال میں یہ تفسیر ان کی ہے صرف جزیرہ نمایاں عرب کی بات کر رہی ہے سمجھا رہی جزیرہ نمایاں عرب کی بات کر رہی ہے وہاں دین کا غلبہ اور وہاں دو دین قبول نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہاں رسول اللہ کی بے ہوئی اور اس لیے کہ وہاں حجت تمام رسول کے ہاتھ پہ ہوئی جو فلسفہ اتمام حجت ہے لہذا وہاں کوئی دوسرا دین برداشت نہیں کیا جائے گا یہ آیت پوری دنیا سے تعلق نہیں رکھتی ٹھیک ہے یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے تو لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں یہاں ہے الدینی کلی ہی ٹھیک ہے الدینی کلی ہی تو ہم کہیں گے نہیں اس میں غلبہ بات کا بھی ہے اور اسی غلبے کے تحت صحابہ جو اور پھر آخری زمانے کے جو روایات ہیں کہ ان ان اللہ قد زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زویلی منها لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز او ذل زلیل ٹھیک ہے بات والے تو یہ روایات تو ہیں کہ جس میں اسلام کے غلبے کا ذکر ہے اور پھر حضرت عیسیٰ والی روایات تو بالکل واضح ہے کہ وہ اسلام کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا ان دی اینڈ حتمی غلبہ یعنی ایک وقت آئے گا کہ اسلام قرائے نما پوری جو قرائے عرضی ہے اس پر غالب آ جائے گا لاشک کا فی حال دونوں دفعہ ایک دفعہ اللہ کے دونوں دفعہ نظر آ رہے ہیں یعنی نبی کے ہوتے ہوئے یعنی ہاں ٹھیک ہے یعنی اس میں لیکن اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے نا ایک غلبہ جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا آپ کے جاتے ہی وہ غلبہ ختم ہو گیا یہ ایکسپینشن ہوتی رہی اس میں عام انسانوں کے ہاتھوں ایکسپینشن ہوتی رہی تو اس کا مطلب ہے وہ جو غلبہ تھا اسی لیے یہ تو ایک بڑا غلط تصور ہے کہ ہم کہیں کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظام دے گئے تھے وہ تیس سال کے بعد ختم ہو گیا یہ تو ایک غلط تصور ہے مستشرقین کا پھیلایا ہوا ہے ہمارے بھی بہت سے لوگ اس میں بہہ گئے اصلا تو اسلام غالب رہا ہے ہری دنیا پہ حکومت کرتا رہا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے اس میں غلط ملت لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں اچھے لوگ بھی آئے برے لوگ بھی آئے لیکن اسلام ہے یعنی تہذیب اور دین کے غلبہ پایا اس میں اور وہ غلبہ رسولوں کی زبانی نہیں کی ہاتھ میں نہیں ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے اس کے بعد سیدنا عمر ہیں اور وہ پھر خلافت اور پھر خلافت عمر سب سے زیادہ ایکسپینشن ہوئی ہے عموی خلافت میں سمجھا رہی ہے یعنی وہ اس کو بہت ڈیگریڈ بھی کیا گیا عموی خلافت کو لیکن اسلام کی فتوحات سب سے زیادہ عموی خلافت میں ہوئی عباسی خلافت چار سو سال رہی ہے لیکن اتنی فتوحات نہیں کر سکی جتنی عموی خلافت اپنے ستر سال میں کر کے گئی ہے اور بڑے بڑے مجاہدین اس میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ کہاں کہاں پہنچے ہیں پرتگال تک تو فتح کر لیا تھا اس زمانے میں اسپین سے آگے نکل کے فرانس میں میں آسٹریا میں داخل اور فرانس میں داخل حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان سے پہلے کے زمانوں میں ہو چکے تھے کہاں کہاں پہنچ گئے تھے سوچنے کی بات ہے فرانس بھی فتح ہو جانا تھا ہم کہتے ہیں نا مسلمس مسلم مسلمس مین اینڈ پرتگال پرتگال بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا ٹھیک ہے کہاں کہاں پہنچ گئے اموی خلافت کے اندر بات بات ہے کہ نہیں تو یہ یہ نبی تو کوئی بھی نہیں تھا نبی کوئی موجود نہیں ہے تو لہذا پھر عثمانی خلافت ہے اللہ الگ چھ سو سال غلبے چھ سو سال زیادہ ہے لیکن آپ کہیں تین چار سو سال تو اس کی قوت کے سال ہیں وہ کہاں کہاں پہنچے ہیں اور یورپ جو ہے وہ ان کے سامنے یوں بیٹھا ہوا ہے اور سب آ کے جو ہے بوٹ چاٹتے ہیں یورپ کے بادشاہ عثمانی خلیفہ کے آگے سلیمان القانونی جو تھے کیا وہ وہ نبی تو نہیں تھے غلبہ ہے ہاں اب آپ کہیں کہ وہ غلبہ اپنی انتہا کو پہنچے کہ پوری دنیا میں تو یقیناً اس کے لیے کچھ موضوعات چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوا ہے تو بس نبی کے ہاتھ ہوا ہے نہیں نبی کے ہاتھ اس کی ابتدا ہوئی ہے اور بنیادی اور اس کے بعد ایکسپینشن مسلمانوں نے کی ہے اور اللہ کے فضل سے کرتے رہے ہیں اور بیمار ہوتے ہوئے بھی ان کی بڑی حیثیت تھی سلطان عبد الحمید اب خلافت سلطان عثمانیہ ختم ہو گئی تھی بیچاری بیمار ہے لیکن تیس چالیس سال جو ہے اس کی حکمرانی کے وہ ابھی بھی ان کے ذہنوں میں نائٹ میئر کے طور پہ ہے یعنی عبد سلطان عبد الحمید تھے علیہ الرحمٰ تو وہ پھر کہاں ہو گئے تھے شاید یہ پھر اٹھا کے جو ہے وہ یورپ کو باہر پھینک دیں گے اتنا خوف تاری ہونا شروع ہو گیا تھا حالانکہ کچھ بھی نہیں تھے مسلمان اس وقت لیکن آپ دیکھ لیں تو امت میں رہا ہے یعنی جہاد اور قتال کا مسئلہ یہ ہے یعنی اس لیے کہا نا کہ قتال کرتے رہیں گے اور پھر آخری وقت میں آخری گروہ آ کے پھر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے علیہ السلام دجال سے قتال کرے گا صدق اللہ العظیم جی جی علیہ ہی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے اس میں ظاہر آ رہا ہے وہ ہی اور اس میں ظاہر سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا علیہ ہی ہونا ضروری تو نہیں ہے نہیں نہیں ہو کی ضمیر اللہ کی طرف تھوڑی لوٹ ہوا کی ضمیر ہو کی نہیں لیو زیرا ہو میں ہوا کی ضمیر ایک مستطر اندر ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں وہ اللہ کی طرف لفظ جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے ہو کی ضمیر تو مفول بھی ہی کی ضمیر ہے لیوز کی ضمیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یعنی اس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اپنے رسول کو مطلع فرمائے پورے کے پورے دین پہ لہذا وہ پورے دین کو مکمل کیے بغیر نہیں جائیں گے ای اللہ نبیہ علی دین الاسلامی کلی یوں اس کو سمجھ سمجھا رہی تو ہو کی ضمیر نہیں لوٹ رہی وہ تو بات ہی خراب ہو جائے گی ہو کی ضمیر ضمیر منصوب ہے ٹھیک ہے اور ہوا کی ضمیر فائلی ضمیر ہے ہوا کی ضمیر فائلی ضمیر ہو کی ضمیر تو فائلی ہو ہی نہیں سکتی نا یہ ہو سکتی نہیں ہو سکتی اس تفصیل میں حلدین الحق یعنی اس تفسیر میں الدین سے مراد الدین ہے رسول و دین الحق دین الحق آیا نا تو الدین جو الف لام للعہد الخارجی ہے پہلے ذکر ہو گیا اسی دین کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس دین کو بجانا چاہ رہے ہیں تو اللہ اللہ میاں سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ لِيُطْلِعَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ كُلِّهِ فَلَنْ يُتَوَفَّى قَبْلَ أَنْ يَكْتَمِلَ وَلِذَلِكَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا من من الآیت السادسة والثلاثین فقال فرعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسى وانی لأظنه كاذبا رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين وقال فرعون يا هامان وهو وزير له يقول له تهكما وسخرية واستهزاء ايش يقول ابن لي صرحا اي البناء العالي القصر العالي الشامخ المنيف المنيف هو العالي لعلي ابلغ الاسباب اي لعلي اصل الى طرق السماوات فماذا سأفعل بعد ذلك إذا وصلت إلى الطرقات إيش قال فأطلع إلى إله موسى لكي أرى لكي أرى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه أنه يكذب لا يوجد إله هذه الآية آية مهمة جدا لأن المجسمة والمشبهة وأهل السنة والجماعة كلهم يستدلون بهذه الآية ہم یستدلون علی اثبات الجہت للہ سبحانہ وتعالی واہل السنت یستدلون بها علی نفی الجہت للہ سبحانہ وتعالی الجہہ طرف ڈائمنشن یعنی هل سبحانہ وتعالی له وجود في جهة في حيز في محل في مكان أو هو متعال عن المكان والزمان وعن الجهات الستة كل هذه الجهات الستة كلها ولذلك عبارة الإمام الطحاوي في عقيدته إيش قال هو تعالى عن الأركان والجهات والجهات فهذا هو مذهب أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء ليس في السماء بمعنى أنه موجود هناك بل هو في السماء إله وفي الأرض إله ولذلك قال وهو الله في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض وفي المكان الثاني يشقال وهو الله وهو وهو الله إله وهو إله يشقال في الآية وفي الأرض إله ولكن إيش الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ولذلك لما نقرأ مثل الآيات التي في سورة الملك أأمنتم من في السماء فمعناه أأمنتم من في السماء إله لأن القرآن يفسر بعضه بعضا فهذا هو مذهب أهل السنة أن الله ليس له مكان وليس له جهة أما المجسمة والمشبهة وكثير من الناس الذين ينتمون إلى هؤلاء في هذا الزمان أيضا يثبتون لله سبحانه وتعالى جهة حقيقية وهي جهة الفوقية وهي إيش؟ جهة الفوقية ويقولون شوفوا الآية تقول هكذا الآیت تقول ان فرعون طلب من وزيره هامان ان يبني قصرا وبناء عاليا جدا لكي يطلع الى اله موسى لان الان هذه الايه ما تقول هكذا ولكنهم يفترضون لأن موسى عليه السلام قال له لما سئل أين الله قال لفرعون هو في السماء هو في السماء ففرعون يقول صح إذا كان في السماء فأنا ممكن أطلع إلى السماء وأشوف إذا كان موجودا أو لا أليس كذلك؟ فهذا القول أو هذا الطلب الذي صدر من فرعون بناء على قول موسى أن الله سبحانه وتعالى في السماء ولذلك إيش قال وإني لأظنه كاذبا أي إني أظنه كاذبا في قوله أنه في السماء <laughs> في قوله إنه في السماء عرفتم هذا؟ ها هذا هو الرأي الصحيح مذهب أهل السنة هذا ولكن أنا أولا أبين لكم ما يستدل به المجسمة من هذه الآية فإني وإني لأظنه كاذبا أي إني لأظنه كاذبا في قوله إن الله في السماء شفتم كيف يستدلون بالآية وحتى ستجدون مثل هذا الاستدلال في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة قدس الله سره فهذا الاستدلال عند العلماء أي علماء أهل السنة خطأ ولو أحببتم أن تقرأوا بالتفصيل فعليكم بتفسير الإمام الرازي في هذه الآية تحت هذه الآية إيش هو قال كيف نفهم الآية خلاصة القول كما ذكر إني لأظنه كاذبا في نسبة الوجود إلى الله سبحانه وتعالى إني أظن أنه لا يوجد لأنه كان دهريا أو لأنه كان منكرا للإله لم يكن يعترف بإله خلق هذا الكون وهذا القول طلع منه مخرج السخرية والاستهزاء كأنه يقول صح إذا كان الله موجودا فإنه موجود في السماء فأرتفع وأسعد على السلم وأسباب السماوات والأرض ثم أشوف إذا كان موجودا أو لا هذا القول كله خرج مخرج يشهر التحکم والسخریہ والاستزا فاللہ سبحانہ وتعالی متنزہن عن المکانی والزمان کما ہوا مذہب اہل الحق ولذا شوفو الآیہ ایضا تشیر الى هذا المعنی وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَونَ سُوءَ عَمَلِهِ زُيِّنَ لِفِرْعَونَ ایش؟ سوء عملی و ایش العمل الَّذِي زُيِّنَ لِفِرْعَونَ هذا العمل لكي يصعد إلى السماوات ويرى الله سبحانه وتعالى فهذا هو السوء لماذا هو السوء؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد هكذا كأنه موجود في مكان عال ويدير الكون من هذا المكان وينظر إلى الأسفل وبإمكاننا أن نصعد إلى ذاك المكان لكي نشوف الله سبحانه وتعالى فهذا هو التزيين الذي لبس به التزيين الذي لبس به وهو تزيين سوء طلبه من وزيره هامان والله أعلم وقال الذي آمن وما كيد فرعون إلا في تباب أي إلا في هلاك سنقرأ إن شاء الله وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد لماذا قال هذا الكلام لأن فرعون قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فيقول متحديا لفرعون أنت لا تهدي إلى سبيل الرشاد انا سأهدي اتبعوني اهدكم سبيلا الرشاد سبيل الهدايه يا قوم انما هذه هي سبيل الهدايه كانه يقول اذا اردتم ان تعرفوا سبيل الهدايه ما هي فهذه هي ايش هي يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع اي متاع يتمتع بها ثم تزول وتفنى الدنيا اليس كذلك ولا قرار فی الدنیا وان الاخره هي دار القرار انظروا الى حسن الايه كان الله سبحانه وتعالى يقول على لسان هذا الرجل المؤمن الدنيا من اراد ان يجد القرار في الدنيا فقد خاب ظنه فقد خاب ظنه وامله ولذلك كل يوم يعني اذا حاسب او راقب الانسان قلبه فالقلب كيف يكون متغيرا في الصباح يكون فرحانا وفي الصباح وفي المساء يكون حزينا وهكذا الاحوال في الدنيا تتقلب من المرض الى الصحه ومن الصحه الى المرض ومن الحياه الى الموت اليس كذلك فالدنيا لا قرار فيها دنيا لا قرار فيها فالقلب وهذا قول الصوفيه فالقلب الذي تعلق بالدنيا ايضا لن يجد القرار انه لن القلب انه لن يجد القرار الا اذا تعلق بوجود لا يتغير وهو الله اليس كذلك لانه وجود لا يتغير لان التغير من علامات الحدوث الا بذكر الله تطمئن فالقلب لا تطمئن القلب من التقلب وهو في حالة التقلب دائما إلا إذا تعلق بوجود ثابت غیر متغیر وهو اللہ سبحانہ وتعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فالدنیا لا قرار فيها ولا سکون ولا اطمینان الا بذکر اللہ سبحانہ وتعالی ان الدنیا ملعونة وملعونة ما فيها الا ذکر اللہ وعالما ومتعلما وما والالما هذا هو المعنى وان الدار الاخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا من أين عرف هذا الرجل المؤمن كل هذه العقائد من سيدنا موسى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى والشرط أن يكون مؤمن وهو مؤمن فأولئك أي هؤلاء الناس يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب العلماء يقولون كيف غلبت رحمة الله على غضبه لأنه قال من, هم من فعل سيئة فلا يجزى إلا مثله أليس كذلك؟ ومن فعل حسنة في حال كونه مؤمنا سواء كان ذكرا أو أنثى فهؤلاء سيرزقون في الجنة بغير حساب بغير حساب فرحمته غالبة على غضبه وهناك شيء آخر أشار إليه بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى قال في جواب الشرط الاول من عمل سیئت فلا یجزا جاء بجواب الشرط فی صورت الفعل وفی الشرط الثانی جاء بجواب الشرط فی صورة ایش الجملة الاسمیہ وهذا ایضا يدل على ان جزاء الحسنة ابلغ واكثر استمرارا ليس كذلك فاولئك لم يقل فيجزون بغير فأولئك اولا یدخلون الجنت الجملہ اسمیہ اولئک يدخلون الجنہ جملہ اسمیہ ويرزقون فيها بغیر حساب ويا قوم ما لي اي ما بالي ادعوكم الى النجاة هذا الامر يتعجب من هذه صيغة التعجب ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار نعم <clears throat> إياها ما نبلي صرحا قصرا قصرا أو بناء بناء عاليا ظاهرا أبلغ الأسباب الأبواب أو الطرق الأبواب أو الطرق أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها جمع سبب وهو كل ما يتوصل به إلى الشيء ولذلك في في اللغة السبب يقال للحبل فأطلع إلى إله موسى فأنظر إليه وإني لأظنه كاذبا في إثبات إله غيري إله غيري في إثبات إله غيري والمراد بالظن اليقين لقوله في آية القصص ما علمت لكم من إله غيري مريدا به نفي وجود إله غيره فهمتم يعني يعني هو في الحقيقة يريد أن ينفي وجود غير وجود الله سبحانه وتعالى وقد أسلفنا في تفسيرها أن أمره ببناء الصرح ورجاءهم الاطلاع على اله موسى من غروب التحكم والسخريه بموسى عليه السلام التحكم هو ايش؟ السخريه ها تنز وما كيد فرعون الا في تباب وما مكره واحتياله في ابطال ايات موسى الا في خسران وهلاك يقال تب الله فلانا اي اهلكه وتبت يداه خسرتا وتب الشيء قطعه بغير حساب بلا نهايه من الرازق لما يعطى لا جرم ها صح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جرم أي لا شك ولا ريب أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة أي هذه المعبودات التي تدعونني إليها ليس له إجابة الدعوة ليس لها أي ليس لهذه المعبودات الباطلة إجابة الدعوة لا في الدنيا ولا في الآخرة أي هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر لا في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا أي رجوعنا ومرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار المسرفون الذين تجاوزوا الحدود وفي الحقيقة في هذه الآية الإصراف هو تجاوز حد العبودية لأن فرعون يشفعل يتجاوز حد العبودیہ في الحقیقہ الانسان هو عبد لله ومن لم ير نفسه عبدا فهو قد اسرف على نفسه فهو قد تجاوز الحدود كلها فستذكرون ما اقول لكم اي هذا الكلام الذي اقول في هذا المجلس في الغرفة المغلقة كما يقولون ستذكرونه وقت هلاككم ووقت غرقكم في البحر وأفوض أمري إلى الله قام بتفویض الامر الى الله اي لا اخافكم ان امري مفوض الى الله سبحانه وتعالى وهو وكيلي وعليه اتوكل ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا عرفنا ان بعد هذا المجلس الملأ وفرعون ارادوا الكيد بهذا الرجل الذي قام بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى في ذاك المجلس ماذا ارادوا لا نعرف ولكن هناك رأي سيدنا مقاتل وهو من التابعين المفسرين هو قال هم أرادوا قتله هم أرادوا قتله ولكن الله سبحانه وتعالى بالمعجزة أو بالكرامة نجاه من القتل نجاه من القتل والله أعلم فوقاه الله سيئات ما مكروا أي كانوا يمكرون به فوقاه الله من سيئات هذا المكر وحاق بآل فرعون أي أحاط بآل فرعون سوء العذاب النار النار بدل من سوء العذاب ما هو سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غدوا وعشيا هذا الأسلوب ذكر العلماء معنيين المعنى الأول أن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا للتأبيد للتأبيد يعني مثلا إذا قلنا بالأردية هو الصباح شام يفعل هكذا فمعناه يفعل دائما ليس معناه فقط في الصباح او في المساء اليس كذلك فهذا الاسلوب قد يدل على التأبيد على العمل الدائم فمعناه انهم في كل وقت يعرضون على النار اليس كذلك وهناك راي اخر ان هذا العرض في الحقيقه في عالم البرزخ يكون صباحا ومساء وهذا ما جاء في الحديث الصحيح في مسلم وبخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات أريض عليه مقعد مقعده أريض عليه مقعده غدوا وعشيا غدوا وعشيا أي في الصباح والمساء إن كان من أهل النار فمن أهل النار وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ويقال له هذا مقعدك إلى أن هذا مقعدك حتى يبعثك الله سبحانه وتعالى فعرفنا أن هذا الأرض في عالم البرزخ يكون صباحا ومساء والله أعلم بحقيقة الأمور وهذه الآية قريبة من النص لا نقول إنها نص ولكنها قريبة جدا من النص في إثبات عذاب القبر ولذلك كل العلماء المفسرون يذكرون تحت هذه الآية عذاب القبر أن عذاب القبر ثابت بالسنة ومن هذه الآية أيضا لماذا كيف ثبت لأن الله إيش يقول النار يعرضون عليها غدو وعش ويوم تقوم الساعة أدخلوا أي أدخلوا آل فرعون يوم تقوم الساعة فين أدخلوا أشد العذاب فعرفنا أن هذا العرض هو قبل مجيء يوم القيامة لأن يوم القيامة هم سيدخلون أشد العذاب فإذا كان العذاب وإذا كان عرض العذاب عليهم أو عرض النار عليهم غدوا وعشيا قبل مجيء الساعة فعرفنا أنه في عالم البرزخي العالم الذي هو بين عالم الدنيا وعالم الآخرة والله أعلم فالآية قوية جدا وقريبة من التصريح بعذاب القبر أليس كذلك؟ النار يعرضون عليها غدو ثم ذكر العلماء أن في هذه الآية استعارة تمثيلية يعرضون عليها غدوا وعشية كما هم قالوا هكذا كما أننا نشوي اللحم على النار على نار الفحم فهذا الشواء أيضا يقال له يعرض اللحم على على النار في الحقيقة هو لا يحرق لازم تعرفوا الفرق يعني یعنی حينما نشوي اللحم على النار بالسيخ العربية كمان السيخ فنحن لا نضع اللحم في النار بل نعرضه على النار أليس كذلك؟ ولذلك الله يقول كأنهم يعرضون على النار لا يدخلون فيها يعرضون على النار كما يعرض اللحم على النار للشواء ويوم القيامة يحترقون فيها ويوم القيامة يحترقون فيها فأولا الأرض الأرض على النار ثم الاحتراق يوم القيامة نعم اذ عرض علیہ بالعرض معناه پیش کرنا کما اذا ذهبتم الى اي بلد عربي كما نقول آفر محدود مدت کے لیے يكون المكتوب العرض لمدة قصيرة العرض و پیش کرنا فهمتوا فيعرضون على النار غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهناك يعني یعنی معاني أخرى في تقديم النار أيضا النار يعرضون عليها لم يقل يعرضون على النار النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا أي يقال للملائكة أدخلوا وفي الرو... في القراءة المتباترة الثانية أدخلوا أدخلوا يعني یعنی يوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون أي يا آل فرعون ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب نعم الله أعلم لا نعلم بحقيقة الأمور ولكن قد يكون وقد لا يكون بحسب العالم لا جرم الحق وثبت أن ليس لآلهتكم دعوة فصلا فليست آلهة حقا ليس له دعوة مستجابتها أو استجابة دعوة مردنا إلى الله رجوعنا بعد الموت إليه تعالى للجزاء وحاط أحاط أو نزل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي تعرض أرواحهم عليها في الغدوة والعشيش والمراد دوام عذابها في البرزخ إلى قيام الساعة وفي الآية إثبات لعذاب القبر بس نكتفي بهذا القول إن شاء الله دو دو آئے پیکٹ کافی مہین سا ہے دو ہیں باقی مجھے اقربہ پروری ہے کچھ رضوان صاحب آپ لاہور کے بیسیکلی گجرا والے آج تو ماشاء اللہ لکھنؤ کے لگے آج تو لکھنؤ کے لگے پاکستان میں بھی بہت چیزیں وہیں سے آئیں گی نا لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے تو اپنی اپنی ہاں انڈیا سے آئے نا ڈاکٹر ابھی شیخ حمزہ یوسف کا ذکر آیا نا تو مجھے میں نے بتایا تھا میرے کہ اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جنا کیپ پہنی ہوئی اچھا، ہاں، اچھا، اچھا، چوہا پہنا ہوا تھا ترکی سے لمبا سارا اوپر جنا کیپ تھی اور وہ اسی رنگ کی تھی ہاں، ہاں، میں نے بھی نہیں دیکھا تھا پہلی دفعہ دیکھا بس سلام دعا تھوڑی سی ہلکی پھلکی ہاں اتفاق سے ہو اللہ کے کرنے سے ہو گئی وہ اسی میں ڈاکٹر عمر عبداللہ صاحب بھی موجود تھے ان کے شیخ بھی وہ الگ الگ آئے ہوئے تھے تو ان کی بھی وہاں اتفاقی ملاقات ہوئی شیخ یاہی اور روڈس کو شاید آپ جانتے ہو وہ بھی وہاں موجود تھے شیخ ایک الولید ہیں وہ بھی تھے اور بھی کچھ لوگ تھے اور وہ گھانا کے ان کے صوفی شیخ بھی تھے قادری سلسلے کے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے اپنی تصویر دی پڑھا انہوں نے کچھ ان کو پھر انہوں نے تصویر ان کو واپس کی تو انہوں نے چوم کے جو ہے وہ جیب میں رکھی پھر وہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حلقے میں ذکر کر رہے تھے وہ حلقہ بنا کے وہ روزے کے جو اگر پیچھے والا جو علاقہ جو پہلا سین بنتا ہے صبح اشراق کے وقت تو وہ آ گئے انہوں نے آ کے اٹھا دیا میں ڈسپرس کر دیا مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہاں کیا کوئی ہونے لگا انقلاب لانے لگے شاید <laughs> نہیں پھر وہ مناسب نہیں لگتا وہ نکل کے اپنے ہوٹل چلے گئے اچھا، نہیں نہیں وہاں بیٹھے رہے تھوڑا سا یعنی ہم ہم پہلے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے پھر ہم صف کی شکل میں چلے گئے اب اس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ صف کی شکل میں کیوں بیٹھے ہو حلقوں سے روکتے ہیں کہ حلقہ وہی بنائے گا جو ہمارا جن کو ہم نے وہ دی ہوئی ہے ہاں حلقہ نہیں کسی کو حلقے کی شکل وہ وہ یوسف نہیں چسپت ویسے ڈاکٹر عمر عبداللہ اور ان کے شیخ اٹھانے سے مراد انہوں نے آگے کہا کہ آپ حلقے کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتے یار یعنی یہاں حلقہ صرف کیونکہ ان کو کہتے ہیں یہاں تعلیمی حلقہ بھی صرف وہی بنا سکتا ہے جس کو اوپر سے تصریح ہے جس کے پاس ورنہ نہیں آپ بنا سکتے تو پھر ہم نے کیا اس طرح بیٹھ گئے اردو میں چل ٹھیک